محمد عربی کی ختم نبوت تشریف لاتے ہیں حضرت حجازی صاحب ان الحمد للہ اللہم صلی وسلم علی حبیب کا محمد و علی علیہ و صحب ہی وسلم اما بعد فاعوذ فاؤز العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى اولا من أنفسهم نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں صدر گرامی قدر معزز علماء قائدین اور ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں قابل قدر باشعور اور غیور مسلمانوں آج کا یہ پاکیزہ اجتماع جمی مسلمانوں کی آواز ہے حضرات میں اس حوالے سے وقت کی نزاکت کے پیش نظر بڑے اختصار سے دونوں حوالوں سے تھوڑی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا جہاں تک تعلق ختم نبوت کا ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا اور جہاں تک تعلق آپ کی محبت عقیدت اور پیار کا ہے جو دل سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی محبت و عقیدت سے خالی ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے حضرات ان دونوں حوالوں سے میں عرض کروں گا ماشاء اللہ علماء کرام اور مشائق اعظام دن سے لے کے اب تلک آپ احباب سے مخاطب ہو چکے قرآن مجید بھرا پڑا ہے ختم نبوت کے حوالے سے صرف ایک آیا مقدسہ نہیں جو یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھا تو جائے جا بجا مصدق لما بین یدئی الفاظ آتے ہیں کہ آپ سے پہلی کتابوں پہ ایمان لازم آپ سے پہلے انبیاء پہ ایمان لانا لازم مگر آپ کے بعد کسی کتاب اور نبی کا تذکرہ نہیں ہے حضرات وہ حدیث مبارکہ دماغ میں لائیں جو اختصار سے بات کرنی ہے وہ حدیث دماغ میں لائیں سرور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال اس طرح ان میں جس طرح خوبصورت ایک محل ہے محل اتنا شاندار ہے دیکھنے والوں نے دیکھا اسے وزٹ کیا اس کا چکر لگایا دیکھ کر متعجب ہوئے حیران ہوئے خوش ہوئے مگر پورے محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اس اینٹ کو میں نے پر کر کے ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ مولا کی طرف سے سجایا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں اس مناسبت سے تھوڑا سا اشارہ دینا چاہوں گا اگر ہم بنظر غور دیکھیں جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے آپ ان کے قلموں پہ غور فرمائیں وہاں اشارہ ملتا ہے کہ قصر نبوت میں جگہ خالی ہے لا الہ الا اللہ آدم اللہ نکتے ہیں کہ ابھی محل میں اور اینٹیں لگے گی نوح نجی اللہ نکتے ہیں کہ اینٹیں اور لگے گی موسا کلیم اللہ نکتے ہیں کہ اینٹیں اور لگے گی روح اللہ نکتے ہیں کہ اینٹیں اور لگے گی جب باری ختم نبوت کی آئی فرمایا جس طرح لا لا الہ الا اللہ شریک ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ اب اینٹوں کی جگہ ختم ہوئی آپ کا اس میں گرامی صفاتی ناموں میں ایک نام ہی ایسا ہے آقب العاقب آخر پہ آنے والا آپ کی وہ حدیث آپ کے دماغ میں گوم رہی ہوگی آپ نے مجھے اور آپ کو امت کو ملا کے فرمایا تھا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہیں مگر جنت میں جانے کے اعتبار سے پہلے ہیں زی وقار پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں جنت کا دروازہ تیرے میرے پیر و مرشد ختم نبوت کے سرتاج امام الانبیاء محمد کریم صلوات اللہ کھلائیں گے جب دروازہ کھٹائیں گے دربان کہے گا من اقرا الباب کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ فرمائے گے میں محمد تڑپ کے درود پاک پڑھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم وہ کہے گا حلم مرحبا نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے دربان جنتاں دا ارزاں سناوے مینو میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا حضرات زی وقار وہ ختم نبوت کا سرتاج آج یہ عظیم الشان کانفرنس میں مبارک بات پیش کروں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کو بر محل اور برما کے ہے حضرات آج پھر ملت کفر نے للکارا ہے اور یقیناً ضرورت پڑی پوری امت مسلمہ کے لوگوں کو اب جاگ پڑنا چاہیے اور الحمد للہ آپ کی تاریخ زندہ ہے آپ کی تاریخ درخشندہ ہے جب بھی کبھی کوئی گستاخ رسول اٹھا اللہ کے محبوب کا غلام بڑا اور اسے واصل جہنم کر دیا ہم نے چمن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور نمو سے رسالت کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے حضرات کون نہیں جانتا ہم نے قانون کو پسے پس ڈالتے ہوئے لینڈ آرڈر کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے حب رسول کو دماغ میں رکھا ہر گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر کے پورے عالم اسلام کی فضاؤں کو اس سے ہم نے معطر کیا کہ جگہ جگہ سے اعلان آیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہل جانا چاہیے تھا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا حضرات یہ شمع ختم نبوت کے پروانے انشاءاللہ انشاءاللہ غازی علم دین بن کے رہیں گے اور یہ سن لیں آج پھر جیسے میرے ابھی محترم بیان فرما رہے تھے سازشیں ہو رہی ہیں اور بڑے خفیہ طریقے سے کہ موت والا سسٹم بند کیا جائے یہ انسانی تحفظ کے خلاف ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے در پردہ وہی وہی کال پرزے کار فرما ہے وہی حرکتیں سامنے آنا چاہتی ہیں مگر آج کا اجتماع حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہے اچھی طرح سن لو جس نے بھی جرت کی وہ اس طرح جائے گا جس طرح موقع پہ مرحوم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چٹان سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا میرے شیخ نے بھی بڑی بات عمدہ کی ہے اس کی ترجمانی کرتا ہوا آخر پہ آنا چاہوں گا حضرات واقعتاً آج امت کے اکٹھ کی ضرورت ہے آج امت کو متحد ہونا چاہیے کیوں نبی تیرا بھی نبی نبی میرا بھی نبی ہے اور ہمارا نبی تو وہ ہے اپنے تو اپنے کونین کے رب کی قسم جسے بیگانے بھی مانتے ہیں اگر آپ کا حافظہ کام کرے ہمارے پڑوس میں دلی ریڈیو اسٹیشن سے ایک ہندو کا ناتیہ یا کلام آیا ہندو کا ہندو کا ناتیہ یا کلام اور کمال اس نے کہا آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمیں بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے آسماں بولا مجھ پہ عرش آلہ ہے زمیں بولی مجھ پہ کالی کملی والا ہے حضرات ہم تو وہ لوگ ہیں آپ وہ لوگ ہیں وہ خوش نصیب ہیں محبوب تو محبوب کونین کے رب کی قسم محبوب کے بسنے والی بستی کے ذرے بھی ہمیں آسمان سے اور سورج سے بھی زیادہ اعلیٰ نظر آتے ہیں ہم تو محبت میں جھوم کے کہہ دیا کرتے ہیں یاد جب مجھ کو یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے حضرات بلکہ اس سے بھی آگے کہنا چاہوں گا اس دھرتی پہ ایک بستی ہے اس دھرتی پہ ایک بستی ہے جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے اور جس کی ختم نبوت اور تحفظ نموس رسالت کے لیے حاضر ہے اس دھرتی پہ ایک بستی ہے جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے اور جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے حضرات یہ پروانے سرور کونین سلابات اللہ علیہ کی بستی سے محبت و عقیدت رکھنے والے اور وہی تو ہیں اور جو محبوب کونین کے غلام صحابہ کرام ان کی روایات اور ونداز سامنے ہے آپ وضو فرماتے ہیں صحابہ پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے آپ کو یاد ہے آپ حجامت بنواتے ہیں آپ کے منہ مبارک صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے علماء کی مجلس ہے اور میرے قائدین تشریف فرما ہے حضرات وہ لمحہ ذرا دماغ میں لاؤ جب مار کا باطل کا اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ امیر اساکر تھے آپ کی مبارک ٹوپی گر گئی فرمایا جنگ جاری رکھو جب تک میری ٹوپی نہیں ملتی وہاں سما کا جذبہ تھا چونکہ چنانچہ کہنے کا ذوق نہیں ہوا کرتا تھا جنگ جاری رہی ٹوپی مل گئی پھر ایک نے محبت سے کہا امیر ایک ٹوپی کی خاطر قیمتی خون بہانے لگے تھے آپ کو یاد نہیں ایک مسلمان اور مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے کیا تمہیں یاد نہیں فرمایا جانتا ہوں اور مانتا ہوں جانتا ہوں اور مانتا ہوں مگر شاید تجھے نہیں احساس کونین کے رب کی قسم ایک ٹوپی نہیں اربوں ٹوپیاں آمنہ کے در یتیم کے جوڑے اتھر پہ لگنے والے خاک کے ذروں پہ قربان بات ٹوپی کی نہیں تھی میری ٹوپی میں رحمت کونین صلوات اللہ علیہ کا موے مبارک لگا تھا میری غیرت ایمانی نے برداشت نہیں کیا جذبہ حب رسول نے برداشت نہیں کیا کہ وہ ٹوپی جس میں سرور کائنات علیہ السلام کا منہ مبارک ہو وہ دشمن کے ہتھے رہے حضرات میری امت کا میری قوم کا ایک ایک فرد عامر چیما ہے میری قوم کا ایک ایک فرد اللہ کے فضل سے وہ غازی علم دین شہید ہے ہم کسی قادیانی کو سازش کی اجازت نہیں دیتے اور حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں سن لو جو میلی نظر اٹھائے اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے جو میلی نظر اٹھائے اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے ابو جاہلو ابو لہب کے بیٹے سن لیں ابو جاہلو ابو لہب کے بیٹے سن لیں ہم دستے انتقام سے ہم دستے انتقام سے تمہارے ہر خون کو نچوڑ گے